وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت السنة الاعتكاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت بنائی ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مکت المکرمہ میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے آپ کی نشست میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک باہر سے شور ہوا فیل فیل ہاتھی ہاتھی تو چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے وہاں پر تو اونٹ ہوتے ہیں ہاتھی کبھی کبھی آتا ہے تو جو بچے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہوں نے ہاتھی کا نام سنا تو نشیت سے اٹھے محفل سے اٹھے اور باہر دوڑ پڑے کہ ہاتھی کو دیکھیں جا کر لیکن ایک بچہ جو تھا وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت امام مالک کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھا ہوا تھا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے سب بچے دیکھنے کے لیے چلے گئے تم بھی جاؤ اور ہاتھی کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لو تو اس مدنی منڈے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں آپ کی محفل میں آیا ہوں میرا مقصد ہاتھی دیکھ کر دل بہلانا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنوں اور میں اپنے مقصد کو پورا کروں گا ہاتھی کو دیکھ کر دل نہیں بہلاؤں گا میں اپنے آقا کی حدیث سنوں گا تو جب یہ پیارا جواب حضرت امام مالک نے سنا تو اس مدنی منع کو اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اپنی دعاؤں سے نوازا اور دعا فرمائی کہ مولا اس بچے کو اپنے وقت کا بہترین عالم بنانا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا جب وہ بچہ بڑا ہوا تو دنیا امام محمد کے نام سے انہیں جاننے پہچاننے لگی تو پیارے محترم اسلامی بھائیو ہم دور دراز سے سفر کر کے دعوت اسلامی کے اس ایک روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اجتماع کی برکتیں حاصل کریں سنتیں سیکھیں کہ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہاں سے عبرت کے مدنی پھول چن کر لے جائیں مدنی کام کرنے کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا سامان یہاں سے لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کریں ضرورتیں ہوتی ہیں کچھ خاص ضرورتیں بھی ہوتی ہیں جو مجبور کر دیتی ہیں لیکن وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں کہ بندہ مجبور ہو جائے ورنہ پھر ذہن جب نہیں بن پاتا مقصد کی طرف جب توجہ نہیں ہوتی تو پھر بندہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اٹھ کر محفل سے باہر جانے لگ جاتا ہے ایسا نہ ہو بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کریں الحبیب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد للہ ازل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے مگر بد قسمتی سے آج ہماری بھاری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تر جمائے کنز ایمان اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے اللہ عزوجل ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرما دے تاکہ ہم اللہ جل کے کاموں میں لگ جائیں نیکی کی دعوت دینے میں لگ جائیں درس فیضان سنت دینے میں لگ جائیں اے کاش کے مدنی قافلے میں سفر کرنے میں لگ جائیں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا صلو علی الحبیب حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کے ادا کرنے میں دس عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں نمبر ایک دنیا اور اقبا میں عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے نماز پڑھنے سے دنیا اور اقبا میں عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے نمبر دو حصول علم وہ نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے نمبر تین بدن تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے نمبر چار عالم عز عالم ازل کی رحمت کا نزول ہوتا ہے نمبر پانچ عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں چابی کی ہے یعنی نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر چھ نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی رفیق یعنی ساتھی ہوتی ہے بندہ جب قبر میں اترتا ہے تو تنہا ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا روایتوں میں ہے کہ نہ دولت اس کے ساتھ جاتی ہے نہ شہرت اس کے ساتھ جاتی ہے بس اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں جو نیک نیک کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے جو امال اس نے دنیا میں کیے تھے وہ امال اس کے ساتھ جاتے ہیں تنہا بندہ قبر میں اترتا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز قبر کی تاریکی میں یعنی قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے نمبر سات نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے نمبر آٹھ حوروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے اور جہنم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا جو نمازی ہوگا اس کو خوروں کے ساتھ ساتھ جنت میں طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے اور نمازی جہنم کی آفت سے محفوظ رہے گا نمبر نو نمازی سے روز محشر اللہ تعالی عز و جل راضی ہوگا اور نمبر دس جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالی عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ نمازی پر اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے نمازی کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کے خوفناک عذاب سے بھی معمول رہے گا اللہ عز و جل اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی بروز محشر اپنے پروردگار عز و جل کے دیدار سے بھی مشرف ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں ایسی برکتیں نماز کی لیکن آج ہماری بھاری اکثریت نماز سے دور ہے اے کاش کہ ہم خود نمازی بن جائیں پکے نمازی بن جائیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں جہاں پر نماز کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کتب احادیث میں تو کثرت کے ساتھ نماز کے فضائل و برکات اور اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں تو ایک فضیلت یہ بھی ہے جو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ترجمہ کنزل ایمان بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے یعنی جو نمازی ہوتا ہے نماز کا پابند ہوتا ہے وہ بے حیائی کی طرف نہیں جاتا بری بات کی طرف نہیں جاتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ جل کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور ممنوعات شرائی سے نہیں بچتے ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور اریانی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ پر بجاتے اور سنتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوج غیبت چگلی فحش گوئی دل آزاری لوگوں کی حق تلفی سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں میں لوگ مطلب بھی رہتے ہیں حیرت والا ہے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنا پیارا پیارا چہرہ جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے اور شہین شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شاہی بھی موجود ہے کہ مجھے خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑیوں کو معافی دو یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ پھر بھی ہم نہایت بے دردی کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ مونڈ کر گندی نالی تک میں بہانے سے گریز نہیں کرتے حالانکہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہے آخر ایسا کیوں اللہ کا علی شان یقیناً قطعا حق ہے نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا کیا حقیقی نمازی جھوٹا دگا باز چگل خور رشتے حرام کھانے والا فلموں ڈراموں کا دل دادا اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہودیوں اور آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی منڈا ہو سکتا ہے نہیں کبھی نہیں ہرگز نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نماز کو واقعی برائیوں سے روکتی ہے اپنی نماز کا جائزہ لیں نماز کی ظاہری اور باطینی سنتیں اور آداب سیکھ لیں اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں اگر بات حارت صحیح طور پر وضو کر کے خوشو و خزو کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطینی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی اور ہم باشرہ بارش نیک صورت نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا کب جب ہم نماز کی ظاہری اور باطنی سنتوں کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھیں گے لیکن پیارے اسلامی بھائیو آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایسی ہے ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو دنیا کی جنرل نالج تو بہت ہے جن کے پاس دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں تو بہت ہیں جو گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں لیکن نماز کی سنتوں کا علم انہیں نہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں وہ نہیں جانتا تو جب پیارے محترم اسلامی بھائیو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس رسمی طور پر بندہ نماز پڑھے تو اسے وہ برکات اور سمراج نہیں حاصل ہوں گے جو کہ ایک پکے نمازی ایسا نمازی جو سنتوں کو ملحوظ رکھ کر تمام تر نماز کے شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو حاصل ہوتے ہیں پیارے اور میٹھے محترم اسلام بھائی بے شک نماز بھی آئی اور بری بات سے منا کرتی ہے نماز سے قریب آ کر تو دیکھیں نماز کی پابندی کر کے تو دیکھیں برائی سے نماز بچاتی ہے کے ضمن میں حضرت عبد الرحمان سفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزحت المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وشال یعنی ملاپ کا طالب ہوا وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی میک اپ کر کے تعلیم یافتہ جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں نہ تھی نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا بلکہ اس کے سامنے بے پردہ آ جانا یہ سب گناہ ہے اور اس قسم کی حرکات کوئی غیرت مند خاتون کرتی ہی نہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ گئی چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا لہذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی جو عاشق نے لکھی تھی اس چٹھی کو اپنے شوہر کی بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا احمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں یا تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی عقل و آبرو کا نیلام نہیں کیا تھا نیز بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا اس نے اپنی بیگم کو نماز اور سنتوں اور پردے کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامہ دیکھ کر اسے مومنہ سے مین صاحبہ نہیں بنایا تھا اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی حسن اخلاق سے وہ ایک مسجد میں حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا زوجہ ہی کی طرف سے اپنی بیوی ہی کی طرف سے یہ جواب لکھوا کے بھجوا دیا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے تھے متواتر چالیس روز پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرو پھر آگے دیکھا جائے گا اب یہ چٹھی اس اس عاشق کے پاس پہنچی جو عورت نے دی تھی شوہر کی طرف سے تو اس نے پڑھا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے چالیس دن تک پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنی ہے اب مرتا کیا نہ کرتا بےچارا عاشق جو ٹہرا اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی جو جو دن گزرتے گئے نماز کی برکت اس پر آشکار ہوتی چلی گئی جب چالیس دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا کہ محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے میں معاذ اللہ عز و جل حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا لیکن اللہ عز و جل کے کروڑا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا اب میرے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت موجے مار رہی ہے عز للہ جل میں نے تیری محبت اور اپنی بد نیتی سے توبہ کر ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ آیت جاری ہو گئی ترجمہ کنزل ایمان بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے کیسی نماز کی برکتیں ہیں کہ پیارے محترم اسلامی بھائیو جو حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا نماز اس سے پڑھائی گئی تو پیارے محترم اسلامی بھائی چالیس دن جب اس نے نماز پڑھی تو اس کے دل میں جو دنیا کی محبت تھی اس محبت کو نکال کر اپنے دل میں اس نے اللہ جل کی محبت کو داخل فرما لیا اے کاش کہ ہمارے بھی نوجوان اسلامی بھائی پکے نمازی بن جائیں ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تاکہ قافلوں کی برکت سے ماحول سے وابستگی کی برکت سے ہم خود نمازی بن جائیں دوسروں کو بھی نمازی بنانے والے بن جائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالی کے حقیقی کا عشق موجے مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا اور واقعی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ ایسے نوجوان کو محبت کی چاشنی سے سرفراز کر دیا کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے ہاں ہاں وہ غنی ہے الفت ہے تیری رحمت کا خزینہ یا شاہ مدینہ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز کی برکتیں ہم سن رہے ہیں بے شمار نماز کی برکتیں ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی حدیث پاک میں وارد ہوئی کئی وعیدیں نماز نہ پڑھنے والے کے لیے جن میں چند حدیث پاک میں ذکر کی گئی کہ اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ظاہر کر دے گا جو بے نمازی ہوگا اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا اللہ عز و جل اس کے کسی عمل کا عجر و ثواب نہیں دے گا اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا ارے جو بے نمازی ہوگا وہ ذلیل ہو کر مرے گا جو بے نمازی ہوگا وہ بھوکا مرے گا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اس قدر بھیچے گی کہ اس کی پتلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا اس پر قبر میں ایک ازدہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجا الاقرا یعنی گنجا سانپ ہے جو اسے قیامت تک دستا رہے گا اللہ عز و جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف رضب ناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اللہ تبارک عز و جل ہمیں نمازی بنائے ہمیں پکا نمازی بنائے نہ خود بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے والا بنائے کیونکہ پیارے محترم اسلامی بھائیو آج دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں ہم حاضر ہیں ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ہمیں یہ مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی تو آج اس اجتماع میں ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خود نمازی بنیں گے دوسروں کا نمازی بنانے کی کوشش کریں گے ہم خود مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنیں گے دوسروں کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے ہم خود دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دوسروں کو سفر کرائیں گے ان کے پیارے محترم اسلام ہم نے سنا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں نماز سیکھنی پڑے گی نماز کے مسائل سیکھنے پڑیں گے نماز میں کیا شرطیں ہیں نماز میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں کتنی سنتیں ہیں کیا کیا مقروحات ہیں یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے پیارے محترم اسلام بھائی نیت فرما لیں کہ ہاتھوں ہاتھ آج ہی اجتماع سے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نماز کو خوشو اور خوشی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں مسلمان رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں گڑ گڑانے سے مراد یہ ہے کہ خوشو اور خزو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو مسلمان خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ عز و جل کی جانب لو لگا کر نماز پڑھتے ہیں پورے انہما کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خوش دلی کے ساتھ بڑے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے نماز کے تمام تر لوازمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج ہماری مسجدیں ویران ہیں ایک محلے میں ہزار کی آبادی ہوتی ہے جمعہ میں تو مسجد بھر جاتی ہے لیکن نماز فجر میں کہیں پر ایک صف کہیں پر ڈیڑھ صف اور کئی جگہوں پر ہم تو شہر میں رہتے ہیں کچھ اسلامی بھائی اور قریوں میں تو معاملہ یہ ہے کہ نماز فجر میں امام صاحب اور مولزین صاحب ہوتے ہیں عوام میں سے سب غائب ہوتے ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائی آج ہمیں کیا ہو گیا ہے نماز یہ مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے زہر کا وقت ہو چکا ہے اب اثر آنے سے پہلے پہلے زہر کے وقت میں اس کو زہر پڑھ لینی ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو اس کی نماز بھی قضا ہو گئی وقت باندھا ہوا فروغ اللہ تبارہ کا واطلہ کی عبادت کے لیے آج مسلمان پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر کہیں پر پکنک پر جانا ہو کہیں پر اپنے فائدے کی بات اگر ہو جائے یا پھر کہیں گناہوں کی دعوت دیتی ہوئی کوئی محفل گرم ہو تو مسلمان وہاں پر جانے کے لیے تیار ہے آج مسلمان شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جوہے خانوں میں نظر آ رہی ہے آج مسلمان غیر شرعی محفل میں بڑی جلدی چلا جاتا ہے لیکن جب اذان ہوتی ہے اور اسے بلایا جاتا ہے نماز اور کامیابی کی طرف تو مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں آج ہمیں ہو کیا گیا بائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوسا سے حجازی نہ رہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے آئیے آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرنے کا اپنا ذہن بنائیں ہمارے ایک ذمہ دار نے فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے مسجدوں کو بھرنے کا کام کرتی ہے تو آج پہلے اس میں نیت کریں گے انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے ہر نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے والے بنیں گے ہمارے بزرگ کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موزی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرو فرمایا حیا اللہ حیا علی الفلاح سنتے ہو عرض کی جی ہاں فرمایا تو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک سے جماعت کی فضیلت کا اندازہ لگائیے حالانکہ شریعت متحرہ میں نابینا اشخاص کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے پھر بھی نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جماعت کی پابندی کا حکم فرمایا گیا تاکہ جماعت کی عظیم سعادت سے انہیں محرومی نہ ہو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نابینا ہونے کی وجہ سے ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھام کر مسجد لے آتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبلے کی جانب کھڑا کر دیتا اور آپ با جماعت نماز ادا فرماتے ایک دن نماز کے وقت وہ لڑکا نہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی لیکن وہ موجود نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق نماز میں بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا عز و جل یہ نابینا ہونا مجھے قیامت میں کہیں رسوا نہ کر دے مولا مجھے رسوائی سے بچا لے یہ دعا کرنا تھا کہ فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں کیسا نماز سے با جماعت پڑھنے کا جذبہ ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین سے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پیارے محترم اسلائی بھائیوں اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں جذبہ پیدا کریں کڑھن پیدا کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان صحابہ کرام علیہ مریدوان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ہم بھی ان صحابہ کرام علیہ مریدوان کے غلام ہیں آئیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں ہم نیت کریں کہ ہماری کوئی جماعت قضا نہیں ہوگی پیارے محترم اسلام بھائی نہ صرف آپ کی آنکھیں روشن ہوئی بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی مسجد کی طرف نماز کے لیے روانہ ہو گئے اور حسب معمول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز با جماعت ادا کی پھر ہمیشہ کا یہ معمول ہو گیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور جب نماز ختم کر کے آپ اپنے گھر پہنچتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی اور نہ بھی نہ ہو جاتے اور عمر بھر یہی معاملہ رہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور جب نماز پڑھ کے گھر آ جاتے تو پھر آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہائے ہائے کیسا پیارے محترم اس ٹائم اور جذبہ ہے ہم بھی پیدا کریں میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ کس قدر زبردست تھا نماز با جماعت طرف ہونے کے خوف نے کچھ ایسا غلبہ کیا کہ خداوندی خدا بندی جل جوش میں آ گئی اور اللہ عز و جل کے حکم سے نماز کے اوقات میں ان کی آنکھیں روشن ہو جایا کرتی تھی پیارے اور لکھے اسلامی بھائیوں آج ہم اس دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہیں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے کئی اسلامی بھائی باہر سے بھی تشریف لائے ہوئے آج یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے محلوں میں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں جا کر دعوت اسلامی کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ کیا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی خود قافلے میں سفر کریں گے دوسروں کو بھی قافلے میں سفر کرائیں گے کتنے اسلامی بھائی اس میں تیار ہیں کہ آج ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ نماز سیکھنے کے لیے وضو سیکھنے کے لیے نماز کی سنتیں سیکھنے کے لیے ایک ہی فائدہ نہیں کہ ہمیں سیکھ جائیں گے بلکہ پیارے محترم اسلامی بھائی یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمیں رائے خدا بدل میں سفر کرنے کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے جس علاقے میں ہم جائیں گے وہاں پر بھی اسلامی بھائیوں کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوگا تو نیت فرما لے سب اسلائی نیت فرما لے کہ آج ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم قافلے میں سفر کریں گے اللہ تبارک و و تعالی عز جل ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مقبول